بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں ساری بڑائی اس کے لیے ہیں یہ بات صحیح ہے دنیا آسمان زمین سورج چاند ستارے سب اسی کے تابع ہیں یہ سارا جو سسٹم چل رہا ہے اسی کے اشاروں پہ چل رہا ہے دیکھیں کتنا کمپلیکس سسٹم ہے اس کمپلیکس سسٹم کو کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے کسی جگہ پر بھی کسی طریقے سے بھی ذرا سے بھی غلطی نہیں ہے کسی جگہ بھی کوئی گنجائش نہیں ہے سورج اسی طریقے سے نکلتا ہے جس طریقے سے کہا جاتا ہے چاند اسی طریقے سے گھومتا ہے زمین اسی طریقے سے گردش کر رہی ہے یہ سارے کے سارے سسٹم کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس اسٹڈی کرنے کے لیے جب سے دنیا بنی ہے آج تک نئی نئی سائنسز نئی نئی آرٹس نئے نئے مضامین آئے ہیں اور اسی کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور اسی کے اندر ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں میں کیا ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ آپریشن ریسرچ یہ وہی ہیں جو دنیا کے اندر مختلف پرابلمس آ رہے ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم مختلف مضامین پڑھتے ہیں کبھی ہم فزکس پڑھتے ہیں کبھی ہم کیمسٹری پڑھتے ہیں کبھی ہم بایولوجی پڑھتے ہیں کبھی ہم جیولوجی پڑھتے ہیں کبھی ہم او آر پڑھتے ہیں کبھی میتھمیٹکس پڑھتے ہیں تو آج کل جو ہم چیز پڑھ رہے ہیں وہ ہے operation research O R operation research ٹھیک ہے یہ M T H six zero one ہے virtual university government of Pakistan کا اور میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں S U L operation research آج لیکچر نمبر ٹوینٹی ایٹ ہے جس کے اندر ہم مختلف بات چیت کریں گے مختلف چیزوں پہ جس کی ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ ویریشن ہے وہ ویریئنٹس ہے جیسے میں نے ابھی آپ سے بات چیت کی ہے زمین کی بات کی سورج کی بات کی دن اور رات بنتے ہیں کسی کسی وقت دن زیادہ بڑا ہوتا ہے کسی وقت دن چھوٹا ہوتا ہے کسی جگہ دن بہت بڑا ہوتا ہے کسی جگہ دن چھوٹا ہوتا ہے یہ سارے کے سارے سسٹم ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں آج یہاں پر سردی ہے تو آپ ساؤتھ پول پہ دیکھیں وہاں پر کیا ہوگا وہاں گرمی ہوگی اگر وہاں پہ سردی ہے تو یہاں پر گرمی ہوگی کسی جگہ دن بہت بڑا ہو جاتا ہے کسی جگہ دن بہت چھوٹا ہو جاتا ہے اگر ہم جون لے لیں جون کے مہینے میں اگر آپ جائیں ناروے کے اندر تو وہ دن بہت بڑا ہوگا سورج ڈوبنے کا نام ہی نہیں ہوگا سورج غروب ہونے کا نام ہی لے لیتا ہے اس کے برعکس اگر آپ اسی وقت آسٹریلیا میں جائیں یا ساؤتھ افریقہ میں جائیں تو دن بڑا چھوٹا ہوگا اگر اتفاق سے رمضان ہو اور آپ انگلینڈ میں یا ناروے میں رمضان گزار رہے ہوں تو بڑا چھوٹا سا روزہ ہوتا ہے کس وقت صبح کو آپ ساڑھے سات آٹھ بجے روزہ بند کریں گے تین بجے روزہ کھول لیں گے لیکن اتفاق سے رمضان اگر جون میں آ جائے تو صبح آپ ڈھائی بجے روزہ بند کریں گے اور رات کو تقریباً آپ نو ساڑھے نو بجے روزہ افطار کریں گے تو یہ ساری ویریشن ہے یہ دنیا کے اندر چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور ویریشن بہت زیادہ ہے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں انہیں اسٹڈیز کے لیے مختلف مضامین ہیں یہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح کا ایک مضمون آپریشن ریسرچ ہے اس میں کیا ہے کہ کمپلیکیٹڈ پرابلم جب بھی ہوتے ہیں اور ان کمپلیکیٹڈ پرابلمس کو ہم سالو کرنے کے لیے مختلف ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں یا آپریشن ریسرچ ہے ہم نے بھی بات کی تھی اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے وہاں پہ تو ہر چیز انفائنائٹ uh, ہے اگر آپ دیکھیں ریسورسز تو بھی انفائنائٹ ہے اس کی پاور دیکھیں وہ بھی انفائنائٹ ہے لیکن انسان کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری محدود ہیں اسکیئرس ہیں پانی کی اگر ہم بات کرتے ہیں پانی اسکیئرس ہے اگر بجلی کی بات کرتے ہیں الیکٹریسٹی وہ اسکیئرس ہے جو جس تیل کی بات کرتے ہیں پیسوں کی بات کرتے ہیں یہ سارے اسکیئرس ہم نے الوکیٹ کرنا ہوتا ہے گھر کے اندر بھی لوکیٹ کرنا ہوتا ہے آفس کے اندر بھی کرنا ہوتا ہے بزنس میں بھی کرنا ہوتا ہے انڈسٹری میں بھی کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا اوپر آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہ ریسورسز کو نیشنل نیشنل لیول پر یا قومی سطح پر بھی ہم لوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی اس طرح کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ آپریشن ریسرچ میں ہم کرتے ہیں آج کل جس سیگمنٹ میں ہم ہیں جس چیزوں کی بات چیت کر رہے ہیں وہ لینئر پروگرامنگ ہے اس سے پہلے ہم نے بات چیت کی تھی جنرل او آر کی اس کے بعد ہم نے بات کی تھی نیٹورکس کی بات کی تھی اس کے بعد ہم نے کریٹیکل پاتھ میتھڈ کی بات کی تھی اور پر کی بات کی تھی جب یہ چیز ہم نے کی تھی تو ہم نے اس کے بعد انوینٹری کی بات چیت کی تھی جس میں انوینٹری کنٹرول کی بات کی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کے پاس چیزیں اویلیبل ہیں اور آپ نے اس کو اسٹور کرنا ہے آپ نے اسٹور کرنا ہے یا آپ نے آرڈر کرنا ہے آپ نے پروڈیوس کرنی ہے یا اسٹور کرنا ہے مختلف آپشن تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے جب وہ ڈسکس کر لیا تھا تو ہم نے پھر لینئر پروگرامنگ شروع کیا تھا لینئر پروگرامنگ میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ آپ کے پاس پرابلم ہوگا ریئل لائف کا پرابلم اس کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے کس کے اندر میتھمیٹیکل پرابلم کے اندر اس کو ہم کیا کہتے ہیں فارمولیشن جب فارمولیشن آپ نے سیکھ لیا یعنی کہ کوئی بھی زندگی کا روز مرہ کا کوئی مسئلہ ہے آپ کا نیشنل لیول پہ ہو سکتا ہے آپ کا ریجنل لیول پہ ہو سکتا ہے آپ کا سٹی لیول پہ ہو سکتا ہے آپ کا بزنس لیول پہ ہو سکتا ہے انڈسٹری پہ ہو سکتا ہے وہ پرابلم کو آپ دیکھتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں بیٹھتے ہیں غور کرتے ہیں خوص کرتے ہیں اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں آتے ہیں آپ میس کے اوپر اور اس کو فارمولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فارمولیٹ جب کرتے ہیں تو آپ کا واسطہ پڑتا ہے ویریبلس کے ساتھ یعنی X one X two X three X four کے ساتھ وہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں ان کو ہم نے کہا تھا کہ ڈیسیجن ویریبلس ہوتے ہیں جب ڈیسیجن ویریبل آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے حاصل کیا کرنا ہے آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے آپ کیا چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں آبجیکٹو فنکشن یہاں پر اپنی آسانی کے لیے سہولت کے لیے ہم نے دو طرح کے آبجیکٹو فنکشن کہا ہے کہ ایک ہمارے پاس کوئی پروفٹ ہے اس پروفٹ ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو ہم نے میکسیمائز کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس لاس ہو سکتا ہے آپ کے پاس کاسٹ ہو سکتی ہے اس کاسٹ کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے منیمائز کرنا ہوتا ہے تو ہم نے منیمائزیشن یا میکسیمائزیشن کے پرابلمس کیے تھے پھر منیمائزیشن اور میکسیمائزیشن ہم نے ڈیفائن کر لیا یعنی آبجیکٹو فنکشن ہم نے ڈیفائن کر لیا پھر ہمارے پاس کچھ لمیٹیشن ہیں کچھ کانسٹینٹس ہیں یہ ہم نے پرزیوم کیا کہ ہمارے پاس کانسٹینٹس یہاں پہ موجود ہے کسی وقت کسی جگہ پر آپ یہ دیکھیے گا کہ کانسٹینٹ نہیں بھی ہوں گے ان پرابلمس کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے تھوڑا سا بتائیں گے کیونکہ ٹائم شاید ہمارے پاس نہیں ہوگا 45 فائیو لیکچر میں سارا کورس مکمل کرنا ہے وہ آر بہت بڑا سبجیکٹ ہے اس کا صرف انٹروڈکشن آپ کو بتا رہے ہیں کچھ کچھ چیزوں کو ہم سطحی لیول پہ ٹچ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں آپ کو جلدی جلدی اور آپ نے جس وقت آگے ایڈوانس کسی وقت اسٹڈی کرنا ہوگا تو پھر آپ ان چیزوں میں ڈیپ میں جائیں گے تو آج کل ہم جس چیز کی بات چیت کر رہے ہیں وہ ہے سمپلیکس میتھڈ ہم نے سمپلیکس میتھڈ ایک طریقہ کار بتایا ہے جس کے ذریعے ہم لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں وہ ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہم نے بتایا کہ اس سے منیمائزیشن کو کیسے سالو کرتے ہیں میکسیمائزیشن کو کیسے سالو کرتے ہیں اب اس طریقے کار کی ہم ویریشن ڈھونڈ رہے ہیں یا ویریئنٹس ڈھونڈ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا اگر یہ چیز نظر آئے تو کیا ہوگا تو یہ سارے طریقے کار یہ وہی ہے نا کہ جیسے ہم نے کہا کہ ایک دن ہے اور ایک رات ہے ٹھیک ہے دن اور رات ہے کسی جگہ دن بہت لمبا ہے اور اس کو آپ نے کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے ٹائم کو اپنے آورس کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے کسی اور دن کے اندر ٹیمپریچر زیادہ ہے سردی ہے تو پھر آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ چیزیں کرتے ہیں نا جس میں ہم ویریشن کو دیکھتے ہیں ہم ویریئنٹس کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمپلیکس میتھڈ کے ویریئنٹس کو آج کل اسٹڈی کر رہے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ منی اگر میکسیمائزیشن کا طریقہ کار آتا ہے تو منیمائزیشن کیسے کرتے ہیں آپ کے پاس اگر باؤنڈری سولوشن ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کانسٹینٹ کوئی ڈفرینٹ ہے تو کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ ساری کی ساری ویریشن ہم کر کے دیکھ رہے ہیں یہ سیگمنٹ اتنا بڑا ہونا نہیں چاہیے تھا جتنا بڑا ہو گیا ہے لیکن کیا کریں سمپلیکس میتھڈ میں تو چاہ رہا تھا کہ جلدی سے سات آٹھ لیکچر میں مکمل ہو جائے لیکن یہ دس بارہ لیکچر ہو گئے لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے اگر یہ جو انٹروڈکشن ٹو آپریشن ریسرچ ہے اس کے اندر اگر زیادہ تر چیزیں دیکھیں تو یہ لینئر پروگرامنگ کے بارے میں بھی یہ لیکچر نمبر ٹوئنٹی ایٹ آج جس میں ہم بات چیت کر رہے ہیں اس کے بعد ٹوئنٹی نائنتھ لیکچر اور ہوگا ان شاء اللہ تھرٹی ایٹ لیکچر پہ مکمل کر لیں گے تو تقریباً پندرہ سولہ لیکچر اس کے اوپر ہو جائیں گے یہ ٹاپک بڑا اہم اور امپورٹنٹ ہے اس کے اندر نئے نئی ٹیکنیکس ہیں نئے طریقہ کار ہیں کچھ میتھمیٹکس ہے تھوڑا سا کامن سینس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑی سی نمبر کرنچنگ ہے یا نمبر کی میلپولیشن ہے تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف کافی بڑا انٹروڈکشن ہو گیا آج کا یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ایگزامپل کی تھی یہ ایگزامپل کیا تھی کہ اگر آپ کے پاس انباؤنڈیڈ سولوشن اسپیس ہے لیکن باؤنڈیڈ آپٹیمل سولوشن ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا کرنا ہے یہ آپ کے پاس ایگزامپل ہے اس ایگزامپل کو ذرا غور سے دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ایگزامپل تھی اس ایگزامپل کو ہم نے سالو کیا تھا لاسٹ ٹائم اور اس کا ہم نے سولوشن نکالا تھا اس کا آپٹیمل سولوشن کیا آیا تھا اس کا آپٹیمل سولوشن آیا تھا زیڈ یعنی پروفیٹ جاب کے پاس fifty S equal to twenty Y is equal to ten S one is equal to S two is equal to zero یعنی ایکس کی ویلو آپ نے ٹوئنٹی نکال لی تھی وائی کی ویلو ٹین نکال لی تھی ایس ون کی قیمت زیرو ہے ایس ٹو کی قیمت زیرو ہے اب آپ اس کے اندر دیکھیں کہ ہم نے کرنا کیا تھا ہمارے پاس ان باؤنڈیڈ سولوشن اسپیس تھی یعنی کہ کسی وقت بھی کسی جگہ پر بھی آپ کے پاس اس کا جواب آ سکتا تھا لیکن اس کا جو جواب آیا وہ آپ کے پاس آیا ہے باؤنڈیڈ آپٹیمل یعنی کہ باؤنڈیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ویری ویل ڈیفائنڈ اس کے اندر کوئی رینج نہیں ہے جس کے اندر باؤنڈ ڈیفائن نہیں ہے very well bounded optimal solution آپ کے پاس آیا ہے تو یہ ہمارے پاس جواب آیا ہے Z star to fifty X equal to twenty Y is ten S one is equal to S two is equal to zero اگر نہیں یاد ہے تو اس کو دوبارہ ایکسرسائز کے طور سے کر لیں آپ کے پاس یہ جواب آئے گا اب اس سولوشن کے اندر ہم کیا کہتے ہیں ذرا سا اینالائز کریں اور دیکھیے کہ آپ کے پاس ان باؤنڈیڈ سولوشن اسپیس آئی ہے وہ کیا چیز تھی آپ کے پاس X minus Y less than equal to ten یعنی جہاں پر آپ سولوشن اپنا ڈھونڈ رہے ہیں وہ کیا ہے آپ کے پاس X X X minus Y Y less less than than equal equal to to ten twenty non negative لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس باؤنڈیڈ آپ سولوشن آیا وہ کیا آیا Z star equal to fifty X equal to twenty Y is ten اور یہ میں نے ابھی بتایا آپ کو S one is equal to S two is equal to zero اس کے بعد ہم نے اس کو گرافکلی آپ کو پلاٹ کر کے بتایا تھا کہ آپ کے پاس ایکس ایکسس ہے this is your Y axis یہ آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ٹین ہے یہ دوسرا پوائنٹ ٹوینٹی ہے کس پہ ایکس ایکس کے اوپر ہم نے کہا کہ یہ آپ کے پاس ایک کانسٹینٹ لائن ہے اس لائن کی equation X equal to twenty ہے اور اس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر آپ کے پاس جو ریجن آئے گا اس کے اندر آپ نے سولوشن ڈھونڈنا ہے اس کے بعد یہ ایک آپ کے پاس کانسٹینٹ آئی X minus Y is equal to ten اب دیکھیں اب آپ کے پاس اگر سولوشن اسپیس ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو دیکھیں یہ ان باؤنڈیڈ قسم کا سولوشن اسپیس ہے لیکن اس کے پاس جو جواب آیا وہ آپ کے پاس باؤنڈیڈ آیا اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں تو آپ کے پاس جو سولوشن اسپیس نظر آ رہی ہے یہ X minus Y less ten ہوگی تو وہ سارے سارا ریجن آپ کے پاس اویلیبل ہے جو اس لائن کے اوپر نیچے کی طرف ہے یہ مائنس وائی ٹو ٹین ہے تو X minus Y less than to ten تو آپ کے پاس نیچے ہوگا اگر minus Y greater than ten ہے تو اس کے اوپر ہوگا اب ہمارے پاس یہ نیکسٹ چیز ہے یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ ملٹیپل اور آلٹرنیٹ آپٹیمل سولوشن آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کام کر رہے ہیں کوئی چیز آپ بنا رہے ہیں آپ کے پاس کئی کمبنیشن ہو سکتے ہیں دو تین چار کمبنیشن ہو سکتے ہیں مثال کے طور سے کہ آپ نے کہا کہ ایک سوال لیا پرابلم آپ کے پاس ہے ایک پرابلم کو آپ نے سالو کیا اور سوال کرنے کے بعد سالو کرنے کے بعد آپ کے پاس جواب آیا کہ X is equal to four Y is equal to five یہ جواب آیا اس سے آپ کے پاس کوئی پروفٹ آئے گا ہو سکتا ہے کہ ایک اور کمبنیشن ایسی اسی طریقے کریں تو آپ کے پاس پروفٹ بھی وہی آئے گا تو یہاں پر ہم یہی چیز اسٹڈی کریں گے اور اسی چیز کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے نا کہ ملٹیپل آپ کے پاس ایک سے زیادہ جواب آ جائیں گے پروفٹ آپ کے پاس پچاس روپے آ رہا ہے یا پانچ سو روپے آ رہا ہے پانچ ہزار روپے آ رہا ہے پروفٹ تو وہی ہے لیکن آپ کے پاس جواب کئی آ رہے ہیں ایکس کی ایک ویلو آئی وائی کی ویلو آئی زیڈ کی ویلو آئی دوسرے سیٹ کے اندر کیا ہے آپ کے پاس ایکس کی ایک ویلو آئی وائی کی دوسری ویلو آئی زیڈ کی ویلو آئی یعنی تین چار جواب ہو سکتے ہیں آپ کے ایک ہی اس کے اس کو کہتے ہیں ملٹیپل یعنی ایک کی بجائے کئی آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہیں ملٹیپل اور آلٹرنیٹو کہ ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں تو اس یہ ہم یہ اس لیے بتا رہے ہیں آپ کو کہ کسی وقت آپ سالو کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے پاس ایک کمبنیشن سے ایک جواب آیا وہ کیسے آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس ٹائی آ گئی یا آپ کے پاس ڈیجنریسی آ گئی تو آپ نے ایک جواب نکالا ہو سکتا ہے کسی اور نے دوسرا طریقہ لیا ہو اور وہاں سے بھی جواب آ جائے تو یہ بھی جناب پاسبل ہو سکتا ہے لیکن کس وقت ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ ملٹیپل ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ جواب سے کیا مراد ہے ابھی میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ایکس وائی اور زیڈ کے مختلف کمبنیشن ہو سکتے ہیں لیکن ہر کیس کے اندر زیڈ کی ویلو وہی ہوگی ٹھیک ہے نا زیڈ جو پروفیٹ کی بات ہو رہی ہے X one X two X three X four کچھ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس زیڈ وہی ہوگا تو اس میں کیا کہتے ہیں آپ ہمارے پاس ملٹیپل سولوشن ہیں یا ہمارے پاس آلٹرنیٹ سولوشن یہ چیز جو ابھی میں نے آپ سے بات کی ہے اس کو میں بتاتا ہوں یہاں پر اسکرین کے اوپر اس کو آپ بھی دیکھ لیں پڑھ لیں میں بھی پڑھ لیتا ہوں یہ وہی چیز ہے جو کہ آپ کے نوٹس کے اندر ہے وہیں سے میں نے اس کو کاپی کیا ہے in some cases we get more than one alternate or infinite final basic solutions that is with different product mixes we have the same value of the objective function this happens when the objective function line is parallel to a binding constant line then the object function takes the same optimal value at more basic solution these are called alternate basic solution optimal solution should also yield an alternate non basic feasible solution whereas the problem will have multiple or object function اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں یہ ایگزامپل کیا ہے آپ کے پاس maximize z is equal to 3x plus 2y subject to the conditions x is less than equal to 40 y is less than equal to 60 3x plus 2y less than equal to 180 x and y non negative یہ ٹھیک ہے جناب آپ کے پاس یہ جو ایگزامپل آئی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ جو آپ کے اسکرین کے اوپر آیا یہ وہی چیز ہے جو میں کافی دیر سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا آپ کے پاس اسکرین کے اوپر ایک فارم میں آ گئی اور وہی ہم نے ایکسپلین کیا اور اسی کو ہم آگے اپلائی کریں گے اس ایگزامپل کو سالو کرنے کے اندر یہ ایگزامپل سمپل سی اسٹریٹ فارورڈ سی ہے کہ آپ کے پاس میکسیمائزیشن کا سوال ہے سارے کے سارے لیزر اکول ٹو کانسٹینٹ ہے تو آپ کیا کریں گے سارے سلیکٹ ویریبلس لگائیں گے آرٹیفیشیل ویریبل ہے ہی نہیں آپ کے پاس نہ بگ ایم میتھڈ لگائیں گے نہ یہاں پر آپ آرٹیفیشیل ویریبل اے والا اور ٹو فیز میتھڈ والا طریقہ کار نہیں لگائیں گے اسٹریٹ فارورڈ سے آئے ساتھ ساتھ کرتے جائیے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے اسکرین پہ آئے گا میں بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ بھی دیکھیے کسی جگہ غلطی ہو تو ذرا بتا دیجیے گا پہلے کیا کریں گے اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھیں گے اسٹینڈرڈ فارم کیا جائے گی we introduce slack variables to convert the minus to Y is is equal equal to to zero X plus S one forty Y plus S two is equal to sixty three X plus two Y plus S three is equal to one eighty یہ آپ کے پاس تین کاٹ کی اکویشن ہے اور ایک آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن کی اکویشن موجود ہے ٹھیک ہے جناب اس کو کیا کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ساری چیزیں آ گئی ہیں نا لیٹس پروسیڈ فردر اب کیا کروں گا اس کو میں نے ٹیبلر فارم کے اندر لکھ دیا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے نا اب یہ ٹیبلر فارم میں آپ کے پاس یہ جو پہلے ہے آبجیکٹو فنکشن کی رو ہے زیرو والی اس کے بعد فرسٹ رو فرسٹ کانسٹینٹ والی second row second constant third row third constant ٹھیک بات ہے یہ آپ کے پاس جو S one S two S three آپ کے پاس جو ہیں یہ کیا ہے آپ کے پاس بیسک ویریبلس ہے یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ویلوز ہیں کانسٹینٹ کی آپ کے پاس جو دیا ہوا ہے یہ فورٹی دیا ہوا ہے یہ سکسٹی دیا ہوا ہے یہ ون ایٹی دیا ہے اب اسٹارٹ کریں گے تو آپ سپوز کر سکتے ہیں کہ X equal to zero Y is equal to zero تو ایس ون کا جواب فورٹی آ جائے گا S two sixty S three is one eighty and Z is also zero کیا کریں گے یہ میکسیمائزیشن کا سوال ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے پیوٹ کالم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے وہ کیسے کریں گے اس پوری رو کو ہم دیکھتے چلیں گے ٹھیک ہے نا اس پوری رو کو کیا کریں گے دیکھیں گے جب اس پوری رو کو دیکھیں گے تو اس میں کیا کریں گے ہم نے چوز کرنا ہے سب سے چھوٹی کوانٹیٹی یا نیگیٹو کے ساتھ سب سے بڑا ایلیمنٹ کون سا ہے وہ یہ مائنس تھری ہے ٹھیک ہے نا یہ مائنس تھری آپ کے پاس ہے اس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے تو یہ آپ کے پاس ایکس کیا جائے گا یہ جو کالم ہے یہ آپ کے پاس پیوٹ کالم آ جائے گا پھر کیا کریں گے ہم جب پیوٹ کالم آ جائے گا تو رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے پیوٹ کالم سے اور ہم یہاں پہ ریشو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے جب ریشو ہمارے پاس آ جائے گی تو ہمارے پاس پیوٹ رو آ جائے گی اینڈ دین پیوٹ ایلیمنٹ تو انیشیل ٹیبل ہمارے پاس کیا آ گیا یہ وہی ہے جیسے میں نے بتایا آپ کے پاس کیا چیز ہے یہ آپ کے پاس پیوٹ کالم ہے اب رائٹ ہینڈ سائڈ کو پیوٹ کالم سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا forty divide by one is forty sixty divide by zero is infinity one eighty divide by three is sixty تو یہ آپ کے پاس ریشوز آ گئے اس کے اندر آپ کیا ڈیسائڈ کریں گے سب سے چھوٹے ریشو لے لیں گے یہ جو فورٹی آپ کے پاس ہے دس ول بیکم دا پیوٹ رو یہی جی pivot pivot column column X والی بن گئی نیکسٹ اسٹیج میں آپ نے پیوٹ رو ڈیسائڈ کر دی آپ کے پاس کیا آ گیا پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا جب پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پیوٹ ایلیمنٹ کو ون ہی رہنے دینا ہے کیونکہ ون موجود ہے اگر ون نہیں ہوتا تو ہم اس سے ڈیوائڈ کر دیتے اگر فرض کیا یہاں پہ سیون ہوتا تو اس پوری رو کو ہم سیون سے ڈیوائڈ کر دیتے تو ہمارے پاس یہ ون آیا ہم نے اس کو زیرو کرنا ہے اس کو زیرو کرنا ہے اس کو زیرو کرنا ہے یہاں زیرو موجود ہے آگے پروسیڈ کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہ جو ہمارے پاس ون ہے اس کو ون ہی رہنے دینا ہے اس کو ہم نے زیرو کرنا ہے اور ہم نے اس کو زیرو کرنا ہے ٹھیک ہے رو آپریشن استعمال کریں گے اور رو استعمال کرنے کے بعد ہم نے ان کو زیرو کرنا ہے اس سے کیا ہوگا فرق یہ جو آپ کے پاس ایس ون ہے نا یہ اب بیس کو چھوڑ دے گا and this X one will become the basic variable ٹھیک ہے نا اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم ڈیسائڈ کر رہے ہیں کہ وی ول اسٹارٹ پروڈیوسنگ اور مینوفیکچرنگ ایکس اور we will start selling X جس سے پروفٹ زیادہ بڑھ رہا ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں تو جناب یہ ایکس جو ہے آپ کے پاس it will come in bases and this S one will leave the bases یہ یہاں سے چلا جائے گا دیکھیں نیکسٹ اسٹیپ میں میں نے کیا کیا یہ کیا this the first iteration in which X is is entering and S one leaving the basis تو کیا ہوا آپ کے پاس دیکھیں نا this X has come to the basis and this S one has left اب اس اٹریشن کے بعد آپ یہاں دیکھیں تو آپ کے پاس بائی پروڈیوسنگ ایکس آپ کتنا پروڈیوس کر رہے ہیں فورٹی ٹھیک ہے and by virtue of that you are having a profit of one twenty ابھی اس سے پہلی سلائڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا پروفٹ زیرو تھا لیکن ابھی ایک اسٹیج کے بعد آپ نے یہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا آپ کے پاس پروفیٹ ون ہے اب پتہ نہیں یہ پروفیٹ ون ٹوینٹی میکسیمم ہے یا نہیں ہے یا اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں کیا کریں گے ہم یہ جو ہمارے پاس رو ہے اس رو کو ہم غور سے دیکھیں گے اس رو کو اس وقت تک دیکھتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے پاس نیگیٹو ہے اتفاق سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس ایک جگہ پر نیگیٹو نظر آ رہا ہے اور کسی جگہ پہ نیگیٹو نہیں ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کے پاس یہ جو کالم ہے یہ پیوٹ کالم بنے گی ٹھیک ہے نا this minus two is deciding that this column will become a pivot column okay اور یہ کس نے ڈیسائڈ کیا اس مائنس ٹو نے اگر آپ کے پاس یہاں مائنس تھری یہ بھی ہوتا یہ والا مائنس تھری ہوتا تو ہم کیا کرتے اس کو ہم چوز کرتے لیکن اور نہیں ہے تو اس لیے ہمیں یہ چوز کرنا پڑے گا اور کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے اب جب یہ ہمارے پاس آ گیا یعنی مائنس ٹو نے ڈیسائڈ کر دیا کہ یہ جو کالم ہے یہ پیوٹ کالم ہے کیا کریں گے یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ آپ کے پاس موجود ہیں اس رائٹ ہینڈ سائڈ کو ڈیوائڈ کریں گے کس سے اس پیوٹ کالم سے تو آپ کے پاس ریشو آ جائے گی وہاں سے آپ کے پاس کیا پتا چل جائے گا کہ پیوٹ رو کون سی ہے یہ جناب نیکسٹ اسٹیپ کرتے ہیں فائنڈنگ پیوٹ کیا کیا ہم نے یہ تو ہم نے لے لیا کہ this is over pivot column پھر ڈیوائڈ کیا اس فورٹی کو اس زیرو سے ڈیوائڈ کیا ہمارے پاس انفینٹی آ گیا سکسٹی کو ہم نے کیا کیا اس ون سے ڈیوائڈ کیا ہمارے پاس سکسٹی آ گیا اسی طریقے سے اس سکسٹی کو یہ جو دوسرا والا سکسٹی ہے اس کو ٹو سے ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس تھرٹی آ گیا اور ہم کیا کریں گے اس تھرٹی کو چوز کر لیں گے اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس جو تھرڈ رو ہے یہ اب پیوٹ رو بن گئی یہ ہمارے پاس پیوٹ ایلیمنٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پتا چلا کہ this S three is now willing to leave the bases instead of this Y will come into the bases اس کا مقصد یہ ہوا کہ وائی کو اب ہم نے استعمال کیا ہے وائی کو پروڈیوس کیا وائی کو سیل کیا یا وائی کو ہم استعمال کر رہے ہیں in order to make more profit جناب چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف یہ ہمارے پاس پیوٹ کالم بن گئی ریشو کی وجہ سے پیوٹ رو بن گئی یہ آپ کے پاس جناب پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا کیا کرنا ہے اس کو ہم نے ون کرنا ہے کیسے کریں گے ٹو سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس ون ہو جائے گا یہ ون ہو جائے گا یہاں پر زیرو ہی رہے گا یہاں پر بھی زیرو ہی رہے گا اور یہاں پہ مائنس تھری بائی ٹو آ جائے گا یہاں پہ بھی زیرو ہی رہے گا and then here we will be having one by two اور اس کو بھی تو ڈیوائڈ کریں گے نا سکس ٹو کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس تھرٹی رہ جائے گا رو آپریشن کریں گے اس کو آپ نے زیرو کرنا ہے اور آپ نے اس کو بھی زیرو کرنا ہے تو دیکھیں آپ کے پاس کیا آتا ہے لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ S three is leaving and instead of S three Y is coming ٹھیک ہے نا وائی اب آ رہا ہے آپ کے پاس یہ خیال رکھیے گا نا Y enters and S three leaves the basis یہی نیکسٹ سلائڈ میں ہم نے آپ کو بتایا یہ چیز دکھائی تو یہ دیکھیں آپ کے پاس نا this y has come into the basis آپ کے پاس یہ وائی کے اندر یہاں پر ون ہے باقی سارے کے سارے زیرو ہیں اسی طریقے سے ایکس جو ہے آپ کے پاس یہ بیسز میں ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ون ہے اور باقی سارے کے سارے زیرو ہیں اور اب آپ کے پاس پروفٹ کیا ہو گیا پروفٹ آپ کے پاس ون ایٹی ہو گیا آپ نے پروڈیوس کیا کیا ایکس از فورٹی کیا پروڈیوس اور وائی آپ نے کیا کیا تھرٹی کیا ایس ٹو آپ کے پاس تھرٹی بچ گیا کیا دیکھیں یہ جواب آ گیا جی ہاں ہمارے طریقہ کار سے یہ جواب آ گیا یہاں پہ کوئی نیگیٹو نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس آپٹیمل سولوشن ہے کیا صحیح ہے یا غلط ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہم نے کیا کیا ہم نے سمپل سا ایک سمپلیکس میتھڈ کا سوال سالو کیا یعنی سمپلیکس میتھڈ سے ایک لینئر پروگرامنگ پرابلم کو ہم نے سالو کرنے کی کوشش کی ہمارے پاس جواب آ گیا اب یہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے ہمارے لحاظ سے جو ہم نے کنڈیشن آپ کو بتائی تھی جواب بالکل پرفیکٹ ہے صحیح ہے لیکن اس میں کچھ کنڈیشن اور بھی ہیں جو ہم نے آپ کو نہیں بتائی تھی وہ ہم آپ آپ آج کو بتائیں گے اب ہم مثال کے طور سے جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں نا تو ہم بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے کھیلنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی لیگ اسپنر بالر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو کیسے فیس کرنا ہے آگے بڑھ کے کیسے کھیلنا ہے پیچھے کیسے کھیلنا ہے لیکن اتفاق سے کسی جگہ ایسا ہو جائے کہ پچ کریک ہونی شروع ہو جائے پچ خراب ہونی شروع ہو جائے تو اس میں بال مختلف طریقے سے بہیو کرتی ہے وہ اسی وقت ہی بتایا جاتا ہے یہ جو کوچ ہوتے ہیں یہ آپ کے جو استاد ہوتے ہیں یہ اس وقت بتاتے ہیں آپ کو دیکھو یار یہ جو پچ جو آج جس سے واسطہ پڑا ہے اس کے اندر ذرا سی رف پیچز ہیں جس میں بال بیٹھے گی یہ بال اٹھے گی آپ کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے تو یہی چیز اتفاق سے یہاں پہ بھی ایک رف پیچ آ گیا ہے اس رف پیچ کو ہینڈل کرنا ہے پہلے تو بتانا ہے کہ رف پیچ آیا کیسا ہے یہ ٹف والا ہے رف والا ہے یا ویٹ ہے یا ڈرائی ہے یا اوور ڈرائی ہے وہ دیکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے طریقہ کار ڈھونڈنے ہے کیونکہ ہم بات چیت کر رہے ہیں کس کی جی ملٹیپل سولوشن کی بات کر رہے ہیں ہم بات چیت کر رہے ہیں کس کی آلٹرنیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں تو اس طرح کی کچھ چیزیں یہاں پر نظر آئیں گی اور کچھ اگر آپ غور سے دیکھیں اسکرین کے اوپر ذرا سا تو یہ جو آپ کے پاس یہ والی رو ہے پہلی والی رو اس کے اندر کیا ہے زیادہ زیرو نظر آ رہے ہیں یوئل چیزیں ہیں جس وقت بھی کوئی ان یوئل چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں کچھ نہ کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے let see what is coming next جناب یہ ایک رول ہے یہ ایک طریقہ کار ہے اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں اس کو دیکھ لیں اس کو پھر ہم اینالائز کریں گے in all linear programming problems employing simplex method there should be as many zero coefficient in the objective row as there are basic variables یہ کیا کنڈیشن ہے یہ ذرا غور سے پھر پڑھ لیں in all linear programming problems employing simplex method there should be as many zero coefficients in the objective row as there are basic variables. But if the optimal table contains more zero coefficients in the objective row, then the number of variables in the basis. This is an indication that there will be yet another optimal basic feasible solution. یہ جو سیکنڈ والا سینٹینس ہے اس کو غور سے دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں if the optimal table contains more zero coefficients in the objective row than the number of variables in the basis, then this is an indication that there will be yet another optimal basic feasible solution. کیا کہہ رہے ہیں اس کے اندر اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے بیسک ویریبلس ہیں اتنے ہی زیرو ہونے چاہیے اگر اس سے زیادہ زیروز ہو جائیں تو آپ کے پاس کیا ہے کوئی ایک اور سولوشن موجود ہوگا مثال کے طور سے تین ہے نا اگر آپ کے پاس ایکس وائی زیڈ تین ویریبلس ہیں یا x one x two x three تین ویریبلس ہیں بیسک آپ کے پاس one two s three to start with تو آپ کے پاس تین ہی زیرو ہونے چاہیے اس سے زیادہ زیرو نہیں ہونے چاہیے یہاں اس اس کیسز کے کے اندر ایکس وائی ہے دو تو دو سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ سولوشن ہوں گے ایک سے زیادہ سولوشن ہوں گے لیکن جواب وہی آئے گا کیا جواب یعنی کہ جو آپ کے پاس میکسیمم پروفٹ ہے وہ وہی آئے گا اس سے زیادہ نہیں ہو سکے گا لیکن کمبنیشن ایک اور موجود ہوگا ایک اور اسٹریٹجی آپ کے پاس موجود ہوگی x one x two x three کی آپ بات چیت کریں نا ایکس ون کی ویلو چینج ہو جائے گی ایکس ٹو کی ہو جائے گی ایکس تھری کی ہو جائے گی لیکن الٹیمیٹلی زیڈ جو آبجیکٹ فنکشن آبجیکٹ ویلو آ رہی ہے وہ آپ کے پاس ایک ہی رہے گی یہ جناب طریقہ کار ہے کہ زیرو بھی دیکھتے رہنا ہے ابھی تک تو آپ مائنس کو دیکھتے رہے تھے رک گئے تھے لیکن اب اس وقت کیا کرنا ہے آپ نے زیرو اس کو بھی دیکھنا ہے وہ بتا دے گا آپ کے پاس کہ آپ کے پاس ایک سولوشن آئے گا یونیک ہوگا یا ایک سے زیادہ سولوشن ہوگا تو یہ طریقہ کار ہے یہ رول ہے اس کو بار بار پڑھ لیجیے گا اب ایک دفعہ پڑھنے کے بعد بھی پتا چل گیا ہے کہ ہم نے نمبر آف زیروز کو دیکھنا ہے جتنے ہمارے پاس بیسک ویریبلس ہیں اتنے زیرو ہونے چاہیے اس سے اگر زیادہ ہوں گے تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ یا ملٹیپل سولوشن ملیں گے اب دیکھیے جناب s s one and two leave the basis اب کیا کر رہے ہیں وہی چیز ہیں اسی کو ہم تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا تھا ہمارے پاس پہلے یہ آپ کے پاس ایکس تھا یہ آپ کے پاس وائی ٹھیک ہے نا ایکس اینڈ وائی آپ کے پاس موجود ہے اب کیا کر رہے ہیں آپ آپ نے یہ نیا ویریبل ایس ٹو جو ہے نا آپ نے انٹروڈیوس کیا کہاں سے کیا کس طریقے سے کیا s one enters s two leaves the basis یہ کیسے ہے آپ کے پاس آپ کے ایک اسٹیپ پیچھے جا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کہاں سے یہ چیز آئی ہے تو یہ جناب آپ نے طریقہ کار دیکھا کہ اگر آپ کے پاس نمبر آف زیرو زیادہ ہوں تو آپ کے پاس ایک اور پاسبلٹی ہوتی ہے اور اس پاسبلٹی کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے اور یہ جو آپ کے پاس سلائڈ موجود ہے اس سے فردر پروسیڈ کریں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کے پاس جواب تو وہی رہے گا لیکن آپ کے پاس مختلف کمبینیشن آ جائیں گے ٹھیک ہے نا تو اس سے کیا پتا چلا اس سے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ سولوشن بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے کہا کہ یہ نہیں تو یہ لے لیں یہ نہیں تو یہ لے لیں سبسٹیوشن ہوتے ہیں نا کسی وقت بہت ہنڈریڈ پرسینٹ وہی مل جاتی ہے کسی وقت تھوڑا سا ویریشن ہو سکتا ہے مثال طور سے ایکس تھرٹی ہے وائی ٹوینٹی آپ نے کہا ٹھیک ہے دوسری دفعہ جواب آیا x twenty five y twenty five تو بھی ٹھیک ہے آپ نے کہا ایکس فورٹی آ گیا وائی تھرٹی آ گیا تو بھی جواب یہ تو these are the things which happens very often in practical life in daily life تو یہ جناب کوئی چیز نئی نہیں ہے لیکن یہاں پہ اس کا ایک انڈیکیشن تھا ایک طریقہ کار تھا ڈھونڈنے کا جو ہم نے رول میں بتایا تو اس پوری ایکسرسائز کے اندر صرف اور صرف وہ سلائڈ امپورٹنٹ ہے جو رول کی سلائڈ تھی کہ آپ نے نمبر آف زیرو پہ بھی نظر رکھنی ہے اب ہمارے پاس جو نیا ٹاپک ہے وہ ہے نان ایگزٹنگ فیزیبل سولوشن یعنی کہ نو فیزیبل سولوشن ہو سکتا ہے نا کسی وقت آپ کہتے ہیں کہ فیزیبل نہیں ہے پاسبل نہیں ہے یہ کس وقت ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھیں روزانہ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے آپ نے ڈسائڈ کیا کل کرکٹ کا میچ ہوگا قزافی اسٹیڈیم لاہور میں تیار یا کراچی اسٹیڈیم تیار میچ نہیں ہوا کس وجہ سے نہیں ہوا بارش ہو گئی ہوتا ہے نا کہ کوئی سولوشن نہیں ہے کوئی اس کا حل نہیں ہے کوئی طریقہ کار نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بارش ہو گئی ہے میچ پوسٹ پون ہو گیا ہے بنڈنٹ ہو گیا no feasible solution no answer no record no nothing یہ چیز پریکٹیکل پرابلمس میں بھی ہوتی ہے کہ آپ جاتے ہیں جاتے ہیں آفس پہنچتے ہیں آفس پہنچنے کے بعد معلوم ہے کہ پاور نہیں ہے کام نہیں ہوا آج ہوتا ہے آفس پہنچے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس جو لیبر تھی آج وہ نہیں پہنچ سکی ہے کسی وجہ سے بھی پھر آپ انڈسٹری میں پہنچتے ہیں آج آپ نے بڑا کام کرنا تھا جو آپ کے پاس را مٹیریل کا ٹرک آنا تھا وہ نہیں ہو سکا اب یہ تو وہ چیزیں تھیں جو کہ پہلے اسٹارٹ کرنے سے پہلے لیکن بعض بعد کچھ چیزیں آپ اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی آپ کو سولوشن نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی چیز بنائی پروڈیوس کی پروڈیوس کرنے کے بعد وہ چیز نہیں بکی نہیں بکی کچھ وجہ ہو سکتی ہیں مثال کے طور سے رمضان کا مہینہ آپ نے سیویاں بنائی سیویاں بناتے ہیں بک جائیں گے عید پہ سب لوگ سیویاں کھاتے ہیں خوب کھاتے ہیں آپ بھی کھائیے گا میں بھی کھاؤں گا لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ سارا را مٹیریل تو آیا لیکن سوئیاں جو بنائی وہ آپ نے اٹھائیس رمضان یا انتیس رمضان کو مارکیٹ میں پہنچ نہیں سکی اب کیا ہوگا پورے سال تو کوئی کھاتا ہی نہیں سوئیاں بڑی مشکل سے سوئیاں بکتی ہیں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سمپلیکس میتھڈ میں کیا طریقہ کار ہوگا کیا انڈیکیشن ہوگی جبکہ سولوشن ایگزٹ نہیں کرے گا there is no feasible solution یہ سولوشن ایگزٹ نہیں کرے گا یہ جناب ہمارے پاس نو فیزیبل سولوشن یہ سلائڈ ہے آپ کے پاس یہ ذرا غور سے پڑھ لیں دیکھ لیں میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی دیکھیے گا this happens when there is no point in the solution space satisfying all the constraints in this case the constraints may be contradictory or there may be inconsistency among the constraints this the feasible solution space is empty یہ ایگزامپل لیتے ہیں ایگزامپل کیا maximise z equal to three x plus four y subject to the condition two x plus y less than equal to twelve x plus two y greater than equal to twelve and x y non negative ٹھیک ہے نا سمپل سی دو کانسٹینٹس ہیں دو ویریبلس ہیں آپ کے پاس ایکس اور وائی دو کانسٹینٹ دی ہوئی ہیں ایک less than equal to twelve ہے ایک greater than equal to twelve ہے اب دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ اس کو کیسے سالو کریں گے پہلا step standard form three x minus four plus two zero two s plus y plus کو دیکھیں اسٹینڈرڈ فارم میں آپ کے پاس کیا ہے دو آپ کے پاس سلیک ویریبلس آئے ہیں these are two slack variables اور آپ کے پاس ایک آرٹیفیشل ویریبل آیا لیکن آرٹیفیشل ویریبل جب آئے گا تو اس کا امپیکٹ کہاں ہوگا آبجیکٹو فنکشن کے اوپر بھی یہی میں نے لکھا ہے since there is an artificial variable in the last constraint a penalty of plus ma is added to the left hand side of the objective row hence the objective function equation becomes z minus 3x minus 4y plus ma is equal to 0 یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو آبجیکٹو رو بنی کس وجہ سے بنی بیکوز آف دس اے اس اے کی وجہ سے کہ ہم نے کیا بتایا آپ کو کہ یہ کس طرح کا سوال ہے آپ کے پاس اور اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ایم اے ایڈ کرنا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ٹھیک ہے نا بیکاز آف دس ون کے ہم ایک پینلٹی ایڈ کرتے ہیں because of this artificial variable آگے چلیں تو آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن کیا ہو گیا جو objective function should not contain of basic variable this we the last constraint with minus m and add to above equation this z minus three x minus m x minus four y plus two m y plus m s two is equal to minus twelve m as the objective function equation یہاں تک کوئی پرابلم ہے کوئی پرابلم نہیں ہے نا ہمارے پاس سمپل سے ایک آبجیکٹو فنکشن تھا جس کے دو ویریبل تھے ایکس اور وائی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دو کانسٹینٹ تھیں ایک less than equal to twelve تھی دوسری تھی greater than equal to twelve تو دو کانسٹینٹس کے ساتھ آپ کے پاس دو سلیکٹ ویریبلس آ جائیں گے لیکن جو آپ کے پاس constraint greater than equal to twelve کی تھی اس کے ساتھ آپ کے پاس آرٹیفیشیل ویریبل آ جائے گا آرٹیفیشیل ویریبل اے جب آپ نے انٹروڈیوس کیا تو آپ نے کیا کرنا پڑے گا آپ کو وہ ایم پینلٹی جو ہے نا ایڈ کرنی پڑے گی بگ ایم میتھڈ جسے کہتے ہیں تو پلس ایم ہم نے ایڈ کیا وہ کیا کیا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آبجیکٹو اکویشن کے اندر تو plus m a left hand side پہ کیا لیکن آبجیکٹو فنکشن میں اے نہیں ہونا چاہیے تو جس کانسٹینٹ کے اندر سے اے آ رہی ہے وہاں سے اے کی ویلو نکال کے اس کے اندر ہم نے سبسٹیچیوٹ کر دی تو آپ کے پاس یہ آبجیکٹو فنکشن بن گیا ٹھیک ہے نا یہ modified objective function which is z minus three x minus m x minus four y minus two m y plus m s two two is equal minus twelve m یہ آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہے کانسٹینٹ ہے وہی طریقے کریں اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں جلدی جلدی کرتے اسکرین پہ دیکھیے ٹیبلر فارم یہ آپ کے پاس ٹیبلر فارم آ گئی جس کے اندر آپ کے پاس یہ آبجیکٹو رو ہے ٹھیک ہے نا آبجیکٹو رو میں یہی اس کے coefficient x y s s one two a کے ہم نے لکھ دیا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس وہاں پہ کیا تھا مائنس ٹویلو ایم تھا وہ لکھ دیا اس کے بعد دوسری جو دو کانسٹینٹ تھیں وہ ہم نے یہاں لکھ دی ٹھیک ہے خیال رکھیے گا ایس ون اور اے آپ کے پاس جو ہے اس وقت بیسک ویریبلس ہیں اب کیا کریں گے وہی چیز کرتے جائیں گے پہلا اسٹیپ فائنڈنگ پیوٹ یہ آپ کے پاس ٹیبل ہے یہ آپ نے کیا آبجیکٹو رو کے اندر دیکھنا شروع کیا آپ کے پاس نیگیٹو کے ساتھ سب سے بڑا جو ایلیمنٹ آیا تو اس سے آپ کے پاس پیوٹ کالم آ گئی اس کے بعد ریشو کو دیکھا ریشو آپ کے پاس کیا ہے یہ فور ہے یہ سکس ہے فور کو ہم سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگی یہ آپ کے پاس پیوٹ رو آ گئی پیوٹ رو سے آپ کے پاس پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا اس کو کیا کریں گے اس کو ہم ون رہنے دیں گے اور نیچے اس کو ہم زیرو بنائیں گے اور اس کو بھی ہم زیرو بنائیں گے یہ کیا بتا رہا ہے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ y will enter into the base where is this s one will leave the base ٹھیک ہے یہ کرتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ میں چلیں first iteration y enters and s one leaves یہ دیکھیں آپ کے پاس وائی انٹر ہو گیا یہاں پہ وائی آ گیا اور اس کے بعد یہ جی آپ کے پاس آبجیکٹو رو آ گئی وائی کی قیمت آپ کے پاس فور آ گئی اے ابھی آپ کے پاس موجود ہے اب یہ جو آپ کے پاس سلائڈ ہے یہ آپ کے پاس جو ٹرانسپیرنسی ہے غور سے دیکھیے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس جو آبجیکٹو رو ہے اس کے اندر کوئی بھی نیگیٹو نہیں ہے یعنی جو آپ کے پاس ساری کنڈیشن تھی وہ ساری کی ساری کنڈیشن آپ نے ایگزاسٹ کر دی ہیں ٹھیک ہے نا جو بھی آپ کے پاس طریقہ کار تھا وہ سارے کا سارا کر دیا اور یہاں پر آپ کے پاس فردر ہم پروسیڈ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک آبجیکٹو جو آپ کے پاس کالم ہے نا پہلی والی اس کے اندر دیکھیں اے نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آرٹیفیشل ویریبل ابھی بھی بیسس میں موجود ہے یہ جو آرٹیفیشیل ویریبل اے بتا رہا ہے یہ ہونا تو نہیں چاہیے نا کیونکہ تو ہمارے پاس آرٹیفیشلی ہم نے خود انٹروڈیوس کیا تھا یہ الٹیمیٹلی ختم ہو جانا چاہیے تھا یہ جو اینڈ جو آپ کے پاس جواب آئے جس وقت آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن آئے تو اس کے اندر اے موجود نہیں ہے موجود ہونا نہیں چاہیے لیکن اس کیس کے اندر اے موجود ہے تو یہ ایک تھوڑی سی کنٹرڈکشن آ گئی جب کنٹرڈکشن آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس کا سولوشن ایگزٹ نہیں کرے گا تو اس طرح کی کافی کنٹرڈکشن آپ کو کسی وقت آ جائیں گی تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں یہ جتنی بھی کنٹرڈکشن آ جائیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے پاس سولوشن جو ہے وہ ایگزٹ نہیں کرتا یا فیزیبل سولوشن ایگزٹ نہیں کرے گا یہ نہ کیجیے گا کہ ہر سوال کے اندر آپ لے آئیں اور کیا کنٹرڈکشن ہے اس کا سولوشن ایگزٹ نہیں کرتا ہے بہت کم جگہوں پہ ایسے چانسز ہوں گے نارملی جواب نکل آئے گا جو آپ کو امتحان میں سوال دیے جائیں لیکن پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں اور آتی ہیں کہ جہاں پہ کوئی سولوشن ایگزٹ نہیں کرتا آپ بتا دیتے ہیں کہ سولوشن نہیں ہے تو اس کیس میں کیا کریں گے جب سولوشن نہیں ہے تو یا تو کانسٹینٹس کو آپ چینج کریں یا آپ جو آپ کے پاس ویریبلس ہیں ان کو چینج کریں آبجیکٹو فنکشن کو چینج کریں آپ پروفٹ میکسیمائز کرنا چاہ رہے ہیں تو کاسٹ کو تھوڑا سا ریڈیوس کریں یا کوانٹٹی پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا کریں یا ریسٹرکشن آپ کے پاس بہت سخت ہیں اس کو ریلیکس کرانے کی کوشش کریں اب اس کی میں مثال لے لوں مثال کے طور سے آپ ایکسپورٹ انہاس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا ایکسپورٹ انہانس کریں الیکٹرانکس پروڈکٹ ہے آپ بنائیں اور اس کے بعد کیا کریں ایکسپورٹ کریں الیکٹرانک پروڈکٹس جو آپ بنا رہے ہیں اگر آپ کمپونیٹس پہ ڈیوٹی لگا دیں جو کمپونیٹس باہر سے آ رہے ہیں ان پہ ڈیوٹی لگا دیں اور جو فنش پروڈکٹ آ رہا ہے اس پہ سے ڈیوٹی ہٹا لیں تو کیا ہوگا کہ فنش پروڈکٹ لوگ لانا شروع کر دیں گے کمپونیٹ نہیں لائیں گے جب کمپونیٹ نہیں لائیں گے تو آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ بیٹھ جائے گی تو یہ کیا ہوگا ایک کنٹرڈکشن ہو جائے گی آپ تو ایک طرف سے ایکسپورٹ انکریز کرنا چاہ رہے ہیں ایکسپورٹ اپنے کچھ چیزیں بنائیں گے تو آپ کو ایسی پالیسی بنانی پڑے گی وہ ریسٹرکشن وہ کانسٹینٹ ہٹانی پڑے گی جس سے یہ انڈسٹری کو فروغ ملے ہے نا یہ کرتے ہیں یہ کچھ آپ دیکھیں ہمیشہ کیا کرتے ہیں آپ جون کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی لسٹ فری میں آتی ہے کون سے جو آئٹم فری لسٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے پاس کسی ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں تو جناب یہ چیز ہو گئی اس کے بعد چلتے ہیں لاسٹ ٹاپک ہے جلدی سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان ریسٹرکٹیڈ ویریبلس یہ کس چیز کی بات چیت ہو رہی ہے آپ کے پاس ہمیشہ ہم نے یہ بتایا ہے جب پہلے دن ڈیفائن کیا تھا تو ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ ایکس اور وائی جو آپ کے پاس ویریبلس ہیں یہ نان نیگیٹو ہونے چاہیے x one x two x three x جو ہے نان نیگیٹو ہونے چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو الاؤ نہیں ہے لیکن آج آخری دفعہ ہم آخری دن بتاتے ہیں چلیں آپ وہ کنڈیشن بھی ہٹا لیں اگر وہ کنڈیشن ہٹا لیں تو پھر کیسے کر سکتے ہیں مثال کے طور سے آپ کے پاس دو ویریبلس ہیں ایکس اور وائی ہم کہتے ہیں نان نیگیٹو ہم کہتے ہیں چلو ایکس تو نان نیگیٹو ہے لیکن وائی آپ کی مرضی ہے نیگیٹو کر لیں اگر اس طرح کی سچویشن آ جائے تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے یعنی ایک ویریبل تو ریسٹرکٹیڈ ہے اور دوسرا ویریبل ریسٹرکٹڈ نہیں ہے x is non negative y سے مے بی ان ریسٹرکٹیڈ یا y non negative x can be anything x can be negative x can be zero x can be positive تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے یہ ہم جلدی سے بتاتے ہیں یہ ایگزامپل لے لیں ایگزامپل کو دیکھیں maximise z two x plus five y subject to x is less than equal to four y less than equal to three x plus y less than equal to six y non negative اگر آپ یہاں غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا چیز ہے اس کے اندر آپ کے پاس وائی جو آپ کے پاس ہے وہ تو نان نیگیٹو ہے لیکن ایکس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے تو ہاؤ ڈو وی ڈو یہ ذرا غور سے دیکھیں کہ اس کے اندر صرف وائی پہ ریسٹرکشن ہے ایکس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اس سے پہلے جتنے بھی پرابلمس کیے تھے ان سب کے اندر ایکس اور وائی دونوں پہ ریسٹرکشن تھی تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے ایکس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایکس کو اینالائز کریں گے اور اس کو دیکھیں گے آپ کے پاس جو ویریبل ایکس ہے نا دیٹ از انریسٹرکٹیڈ تو ہم کیا کریں گے let x is equal to m minus n ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس x equal to m minus n ہم نے سپوز کر لیا لیکن کنڈیشن اس پہ لگائیں گے ہم ایم پہ اور این پہ کہ ایم آپ کے پاس پوزیٹو ہے اور این بھی آپ کے پاس پوزیٹو ہے ایم بھی آپ کے پاس زیرو ہو سکتا ہے یا این بھی زیرو ہو سکتا ہے ان ادر ورڈ ایم اور این دونوں کے دونوں جو ہیں وہ نان نیگیٹو ہیں once again I try to emphasise کہ ہمارے پاس ایکس جو ہے ان تھا ایکس کو ہم نے سپوز کر لیا کہ ایم مائنس این ہے اور ایم اور این دونوں کے دونوں جو ہیں وہ نان نیگیٹو ہوں گے ایم پوزیٹو بھی ہو سکتا ہے زیرو بھی ہو سکتا ہے این پوزیٹو بھی ہو سکتا ہے زیرو بھی ہو سکتا ہے لیکن ایم نیگیٹو نہیں ہو سکتا اور این بھی نیگیٹو نہیں ہو سکتا یہ کنڈیشن ہم نے لگائی ہے اس کے اوپر ایم اور این پہ اگر فرض کر لیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ ایکس ان ریسٹرکٹیڈ ہے ایکس کی قیمت مائنس فور ہے سپوز کر لیں ابھی تک اس وقت سے پہلے ہم نے ہمیشہ کہا کہ ایکس آپ کے پاس نان نیگیٹو ہوگا لیکن اس وقت ہم سپوز کرتے ہیں کہ x equal to minus four ہے ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں تو آپ کیا کریں گے ایم کی قیمت فور رکھ لیں اور کی قیمت رکھ لیں پھر کیا ہوگا آپ کے پاس یہ جناب آپ کے پاس کچھ چیزیں ایسی آ جائیں گی note that only y non negative and no treated as a variable it can take any value positive negative اور زیرو اور یہ ہم نے کہا ہے let x equal to m minus n تو جب ہم نے ایم مائنس این سبسٹیچیوٹ کیا تو ہمارا جو پرابلم بن گیا وہ کیا بن گیا میکسیمائز زیڈ اکول ٹو جگہ two three m minus s plus y less than equal six m n y non negative اب اس لائٹ سے آپ نے کیا چیز اینالائز کی آپ دیکھیں کہ یہ سمپل سا لینئر پروگرام کا پرابلم ہے جو ہمارے پاس اوریجنل لینئر پروگرامنگ کا پرابلم تھا اس کے اندر ہمارے پاس ایکس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی اس کے ساتھ ساتھ دو ویریبلس کا پرابلم تھا ایکس اور وائی اب ہم نے دو نئے ویریبل انٹروڈیوس کر دیے in place of x x یعنی to m minus n substitute کیا تب ہمارے پاس تین ویریبلس ہو گئے ایک وائی تو ہے ہی ہے نا جو نان نیگیٹو ہے اس کے بعد ہم نے ایم کو انٹروڈیوس کر دیا اور این کو انٹروڈیوس کر دیا تو آپ کے پاس ایم این وائی تین ویریبلس ہو گئے اور تینوں ویریبلس کیا ہونے چاہیے تینوں کے تینوں نان نیگیٹو اب آپ کے پاس یہ اسٹینڈرڈ فارم میں آ گیا اس کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے ویلو معلوم کرنی ہے ایم کی این کی اور وائی کی ایم کی اور این کی ویلو آ جائے گی تو ایکس کی ویلو معلوم کر لیں گے x equal to m minus n اس کو وہی سمپلیکس میتھڈ لگائیں فورن طریقہ کار سے اس کو سالو کریں اور جواب دیکھیں کیا وہی آتا ہے جلدی جلدی کرتے ہیں ٹائم تھوڑا ہے ذرا اسکرین پہ دیکھیے گا آپ کے پاس آئے گا کیا کریں گے پہلے اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں بنائیں گے اسٹینڈرڈ فارم کے بعد پھر ٹیبل فارم میں بنائیں گے پھر پیوٹ ایلیمنٹس معلوم کریں گے اور وہی سارا طریقہ کار جو ابھی تک کرتے آئے ہیں میکسیمائزیشن کا سوال ہے اس کے اندر ساری لیسن اکول ٹو کانسٹینٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آرٹیفیشیل ویریبل نہیں آئے گا لیکن کسی اور سوال میں آ سکتا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے اسکرین پہ آتا ہے introducing slack variable standard form is z minus two m plus two n minus five y is equal to zero m minus n plus s one is equal to four y plus s two is equal to three اور آپ کے پاس m minus n plus y plus s three to six ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس تین اکویشن کانسٹینٹس کی آ گئی اور ایک آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن کی اکویشن آ گئی کیا کرنا ہے اس کے بعد وہی سیم ٹیبلر فارم آپ کے پاس کیا آ گیا تین basic variables s one s two s three coefficient آپ کے پاس کیا ہیں کس کے m n y s one s two s three اب آپ کے پاس تین ویریبلس معلوم کرنے m n y s one s two s three کیا کریں گے وہی طریقہ کار کریں گے کون سے والا جس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے پیوٹ کالم معلوم کرنی ہے پیوٹ کالم کیسے معلوم کریں گے آپ نے آبجیکٹو کیا کرنا ہے رو کو دیکھنا ہے آبجیکٹو رو کو غور سے دیکھیں جہاں پر آپ کے پاس سب سے بڑا مائنس ہے وہ دیکھ لیں تو آپ کے پاس کون سے آئے گا وائی کالم آ جائے گا یہ آپ کے پاس طریقہ کار یہی ہے نا یہ وائی آ گئی آپ کے پاس جب وائی آپ کے پاس پیوٹ کالم آ گئی تو دین کیا کریں گے آپ کے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے نا یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ریشو ہے اس کو غور سے دیکھیں گے اس ریشو یہ ریشو کہاں سے آئی ہے وہی کیا کیا رائٹ ہینڈ سائڈ کو پیوٹ کالم سے ڈیوائڈ کیا تو آپ کے پاس یہ ریشو آ گئی اس ریشو میں یہ تین جو سب سے چھوٹی والی ہے اس کو سلیکٹ کر لیا یہ آپ کے پاس سیکنڈ رو جو ہے آپ کے پاس پیوٹ رو بن گئی اس کو آپ نے ون کرنا ہے باقی سب کو زیرو کرنا ہے وہی پروسیس کرتے جانا ہے پہلی ٹریشن میں کیا ہوا آپ کے پاس y is entering and s two is leaving the base یہ آپ کے پاس سیکنڈ ٹیبل بن گیا اس سیکنڈ ٹیبل میں آپ کے پاس کیا چیز ہے یہ وائی ایس ٹو کی جگہ آ گئی ٹھیک ہے نا نا you are producing y s three s one ابھی بھی آپ کے پاس فور ہے ایس ٹو آپ کے پاس تھری ہے پروفیٹ آپ کے پاس ففٹین ہے پھر آگے چلیں گے یہاں دیکھیے تو آپ کے پاس یہ ایلیمنٹ مائنس ٹو ہے تو یہ ایم والی جو کالم ہوگی آپ کے پاس یہ کیا ہوگی آپ کے پاس پیوٹ کالم بن جائے گی فائنڈنگ پیوٹ یہ آپ کے پاس پیوٹ کالم بن گئی ایم والی کالم اینڈ دین آپ نے ریشو نکال لی ہے ریشو یہ فور ہے یہ تھری ہے تو اس کا مقصد کیا ہوگا کہ یہ جو ایس تھری آپ کا یہ بیسس کو چھوڑے گا اور اس کی جگہ کیا آ جائے گا آپ کے پاس ایم آ جائے گا ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس پیوٹ رو بن گئی یہ پیوٹ ایلیمنٹ ون موجود ہے آپ نے اس کو زیرو کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو زیرو کرنا ہے پھر دیکھتے ہیں پروفٹ کیا آتا ہے اور اس ایس تھری کی جگہ آپ نے ایم لکھنا ہے اب سیکنڈ سیکنڈریشن میں کیا آ گیا آپ کے پاس M the bases now M is entering یہ میں بار بار بتا رہا ہوں یہ ایم آپ کے پاس آ گیا بیسس کے اندر آپ کے پاس یہاں پر کوئی بھی وہ نہیں ہے کیا نہیں ہے نیگیٹو نہیں ہے یہ ٹوینٹی ون آپ کے پاس پروفٹ آ گیا ایس ون کی قیمت آ گئی آپ کے پاس وائی آ گئی اور آپ کے پاس ایم آ گیا ٹھیک ہے نا اب کیا کریں گے آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی بھی ہے نیگیٹو نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا سولوشن آ گیا the solution to the original problem will be یعنی Z star is twenty one X is equal to M minus N M آپ کے پاس 3 ہے N is equal to zero ہے تو X is equal to three Y is equal equal equal equal to to to to three three S S S one one is is is to zero تو جناب یہ طریقہ کار تھا ہینڈل کرنے کا جب آپ کے پاس ایک یا ایک سے زیادہ ویریبل ان دیے ہوئے ہوں کیا کریں گے آپ ایکس اگر آپ کے پاس دیا ہوا تھا ایم مائنس این فرسٹ کر لیں گے وائی دیا ہوا ہے پی مائنس کیو فرسٹ کر لیں گے جس میں ایم این پی کیو سارے نان نگیٹو ہے اور اس کے بعد وہی نارمل طریقہ کار جو آپ کے پاس لینئر پروگرامنگ کا ہے اسی طریقے سے آپ ہینڈل کریں گے اور سمپلیکس میتھڈ لگائیں گے سالو کر لیں گے الٹیمیٹلی ایم اور این کی ویلو آ جائے گی اور پھر آپ ایکس کی ویلو معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وائی ہے اور کوئی بھی ویریبلس ہیں تو اس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں جناب آج ہم نے اپنے لیکچرز میں کیا کیا آج کے لیکچر میں ہم نے تین ٹاپکس کور کیے ایک آپ نے ابھی لاسٹ میں انریسٹرکٹیڈ کی بات کی تھی انباؤنڈیڈ کی بات کی تھی اور اس کے بعد نو فیزیبل سولوشن کی بات چیت کی تھی تو یہ جناب یہ ہمارے پاس ویریئنٹس جو تھے جتنے بھی طریقے کار تھے ہم نے آپ کو بتا دیے جو پاسبل ہم سوچ سکتے تھے دیکھ سکتے تھے کتابوں میں دیا ہوا ہے نوٹس میں بھی دیا ہوا ہے آپ کے پاس ان کو دیکھ لیجیے گا اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ گیا میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا خیر کوئی بات نہیں اس کے بعد ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جو ڈوئل پرابلم ہے یعنی کہ جو لینئر پروگرامنگ کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو پرابلمس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں پرائمل مین پرابلم اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈوئل پرابلم ہوتا ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈوئل کی بات کریں گے ڈولیٹی کی بات کریں گے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں بالکل الگ نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس پرائمل پرابلم موجود ہے تو ڈوئل بنا سکتے ہیں ڈوئل موجود ہے تو پرائمل بنا سکتے ہیں اگر پرائمل کا سولوشن معلوم ہے تو ڈوئل کا سولوشن معلوم کر سکتے ہیں اگر پرائمل مشکل ہو رہا ہے تو ڈوئل آسان ہوگا اگر ڈوئل مشکل ہو رہا ہے تو پرائمل یہ جناب دونوں چیزیں ہم اسٹڈی کریں گے تو نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا وہ ہمارا ڈولیٹی کے بارے میں ہوگا لیکن اس سے پہلے یہ جتنی بھی ویریئنٹس کی میں نے بات چیت کی ہے جتنے مختلف طریقہ کار کی بات چیت کی ہے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا کیونکہ یہی پرابلم کو تھوڑا سا مشکل بناتے ہیں یا کمپلیکیٹ بناتے ہیں کہ آپ کو جب طریقہ کار موجود ہے آل آف سڈن آپ کے پاس کوئی ایک چیز ایسی آ جاتی ہے کہ جو آپ کے طریقہ کار کو یا آپ کے پرابلمس کو یا آپ کے جو پروسیجر فالو نہیں کرتی ہے اس وقت یہ چیزیں کام آتی ہیں ان کو ذرا دیکھیے گا غور سے دیکھیے گا ایکسرسائز کیجیے گا اگلے لیکچر میں ڈولٹی کے ساتھ ملاقات ہوگی یہ ٹاپک لینئر پروگرامنگ کا ٹوینٹی نائن لیکچر اور تھرٹی لیکچر کے اندر بھی ان مکمل کریں گے اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا اپنے اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا ایکسرسائز جاری رکھیے گا وار کی ایکسرسائز مینٹل ایکسرسائز اور فزیکل ایکسرسائز تاکہ آپ فٹ رہیں اور ڈو کے لیے تیار رہیں السلام علیکم اللہ نگبان